أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا وبعد محترم ومعزز عزت مفتساب علماء إكرام beloved friends السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuh We're not worthy of saying anything whatsoever in the presence of such giants in knowledge and in spirituality except for this intention that our own rectification takes place under the compassionate gaze. Amongst the innumerable lessons that we can derive from the Quran Kareem, and that is a mindset that was always there and is quite prevalent and rampant in present times, that many times you would come across a person that would say, and I say this for my own rectification, you ask, how are things? He says, Alhamdulillah, Allah is very, very happy with me. What is the sign of that? Then they would say that everything is running smoothly, financially, and by and large, as far as material things are concerned, things are at a good position, whereas scratch a little beneath the surface, as far as the deen of that person is concerned, there may be a great deficiency in salah, maybe one salah a day, maybe only Jumu'ah, and many, many other aspects, whether it is dealings, muamalat, whether it is muasharat, whether it is social character, social interaction, staying away from the haram and the prohibitions, and on many, many other fronts. So there is this mindset that if I enjoy prosperity as far as wealth and offspring and children are concerned, material things, it is a pointer that Allah is happy and pleased with me. Now this can be seen from the light of the incident in the verse of the quran i recited in the time of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the days of Makkah Mukarramah. Great Sahabi Hazrat Khabbab ibn al-Arat radiyallahu ta'ala was persecuted mercilessly at the hands of the disbelievers. So he narrates this incident and he says that I was a blacksmith, haddadan, qaynan, yani haddadan, that I was a blacksmith and I used to do those, those types of jobs and earn by its means. When he once did a job for one of the staunch enemies of Islam, As bin Wa'il al-Sahmi. So he says, I did the job for him, and when I went to claim the money for it, then he started degrading me. He said, I will only pay you hatta takfura Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, that you first disbelief, separate yourself from Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, and then I will pay you your money. He said, never will I ever do that. So he says, okay, I will pay you your money if as you claim and you believe die in front of me and be resurrected, brought back to life, I will pay you your money. We know that is, it doesn't mean that it will happen now. And then what he said is that as you claim and you believe being a Muslim that there is life after death, resurrection, so he says that I have been given an abundance in this world of wealth and offspring and children, which means that in other words, Allah is pleased with me. And if as you say that there is resurrection, that there is qiyamah, which means Allah is happy with me here, He will be happy with me there, and He will give, him, give me even a greater abundance of it in the life hereafter. So Allah Ta'ala revealed these verses, admonishing him on the thought. Allah Ta'ala says, أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ Do you see that that person who is a blatant and an open disbeliever, and then he says that I have been given and, or will be given an abundance of wealth and offspring, لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا Allah Ta'ala says, أَطَّلَعَ الْغَيْبِ أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا Has he been shown the unseen as to what will transpire on the day of Qiyamah? Or does he have some kind of guarantee and a covenant that Allah has told him that he will receive an abundance of those in the hereafter based on the fact that he has give, been given the same in this world. Allah Ta'ala says, nay, impossible, it will never be so. We are writing, سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّةً We are writing his every word. We are aware of what he is saying and the claims that he is making. and there will be a very severe punishment that will be meted out to him because of this. This is one incident. We find similarly at another juncture, Allah Ta'ala in the surah that we are encouraged to recite every Jummah, Suratul Kahf, and there are innumerable benefits of Suratul Kahf. One is to try and read regularly the first and last 10 verses of Suratul Kahf. We're also encouraged to memorize the first and last 10 verses of Surah Al-Kahf, at the least the first 10 verses, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that that person who happens to find that Dajjal emanates in his time, and he reads upon him the beginning verses of Surah Al-Kahf, the first 10 verses, then Dajjal will have no effect whatsoever on him, and we know that that will be the greatest challenge of Iman ever in the history of humanity. For reading Surah Al-Kahf on Jumu'ahs, immense benefits. One, it is a sense of forgiveness of the past week. Uh, إلى ثمانية أيام يكون معصوما من كل فتنة تكون that for a, a period of eight days to come that he is protected and safe from all trials and tribulations, even if Dajjal were to emanate, his iman, his spirituality would remain protected. So immense benefits in the reading of Surah Al-Kahf on, on Jummahs, and also trying to memorize and read regularly the first and last ten verses. So in this surah, one of the themes that Allah Ta'ala discusses is, as many of the themes in, in this surah, in all the incidents, there is one common theme. Hazrat Mawlana Abul Hasan Ali Nadwi rahimahullah ta'ala has written an entire book on this very surah itself. And the common theme that is highlighted, the tussle between haqq and batil and how it is that haqq at all times ultimately always prevails. So here in this incident where two brothers of the Bani Israel, the names are given as Qatrus and Yahuda uh, by the commentators, had inherited a huge fortune. When their father died, equal amounts, one of them invested everything into the accumulation of success in eternity in the hereafter. The other had put his every cent into the adornments and beautifications in this world. And as, and he was a disbeliever. So as this disbelieving brother is showing around his believing brother in his gardens and his palaces and his servants, he's showing him around all of this and he says, وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً That I do not believe that there will be life after death, resurrection. وَلَئِن رُجِعْتُ But if it does so happen, that I am returned to the akhirah, and there is a resurrection, وَلَئِن رُدِدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا That here, see, I've been given an abundance of wealth and offspring and everything that you see around. Again, his mindset was that it seems that these are the pointers that Allah is happy and pleased with me. So I do not perceive that there will be qiyamah, but if there is, that means Allah is happy here, He will be happier there, He will give me even more, even a greater abundance. Allama Nasafi rahimahullah ta'ala, great commentator of the Quranic Kareem, in his tafsir Madarik al-Tanzil, at that juncture makes a very, very pertinent statement, and he says, this is the instance and this is the general mindset of a disbeliever. But he says, you will see many, many Muslims, apparently Muslim, may not say, make such statements with their tongue, but definitely their actions and their demeanor would tell you that this is their mindset. In other words, that one who is given an abundance in this world is a sign, a clear pointer that Allah is happy with him. And this is the mindset that we have to correct. That wealth, if it is channeled correctly and there is barakah and blessings, then alhamdulillah, thumma alhamdulillah, it can be channeled towards the accumulation of the akhirah. Sayyidina Uthman bin Affan radiallahu ta'ala whom the Shia have made a target of their criticism on the occasion when Rasulullah sallallahu alayhi wa He's sitting on the mimbar and exhorting Sahaba radiallahu anhu to spend at that very, very critical juncture. He comes and places a huge amount over and above the many, many fully laden camels that he had dedicated. He comes and places a huge amount of gold coins in the Mubarak lap of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. Our beloved Nabi sallallahu alayhi wasallam, the narrator says, it is as if I see still in front of my eyes Rasulullah sallallahu alayhi wasallam turning those gold coins in his Mubarak lap and saying, that ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm, or kama qala sallallahu alayhi wasallam, that whatever Sayyidina Uthman radiallahu anhu does after this day, then no harm can ever come to him. He has literally guaranteed himself Jannah, and not only Jannah, إن لكل نبي رفيق ورفيقي في الجنة عثمان رضي الله تعالى عنه that every Nabi will have a special companion and my special companion in Jannah will be Sayyidina Uthman radiallahu ta'ala So if channeled correctly, it is a means of pleasing Allah, spending in the noble avenues, then alhamdulillah, that is a ni'mah of Allah Ta'ala that is being channeled correctly. But what is the point being made here? That one is totally devoid of any kind of obedience to Allah Ta'ala, but yet ascribes the fact that his position as far as material means are concerned, that is good, it is a pointer, alhamdulillah, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala is very happy with me, because I have an abundance of wealth, but the sign, the real pointer of Allah is being pleased and displeased with a person is really the level of deen that a person has. Allah Ta'ala gives dunya to whom He wishes, His friends, His enemies as well. But deen, Allah Ta'ala guides towards it, the one more proportionately to our level of obedience to Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Similarly, beginning of 25th juz of the Quran Kareem, similar statement that disbelievers make, وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى they say that I've been given an abundance in this world, so if I am returned to Allah, I will also be ultimately given a huge amount there. Important is that we bring deen alive as much as possible in our, in our lives. That is the real pointer, that Allah Ta'ala is pleased with a person, proportionately Allah Ta'ala guides that person, and obviously we have to make that effort. We make that effort, put ourselves online for the love of Allah Ta'ala, the obedience of Allah Ta'ala, forsaking the prohibitions and the haram, and Allah subhanahu wa ta'ala will guide a person further and further on that pathway. May Allah ta'ala give me the tawfiq inshallah and all of us the reality of understanding uh, this very, very important lesson in the light of the ayat of the Quran Kareem.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 Whilst it is said many a time, it is truly humbling uh, to speak in front of our Asatidah. May Allah grant them long lives and the obedience of Allah Rabbul Izzati wal Jalal. May Allah subhanahu wa ta'ala grant sincerity in serving the deen of Allah. May Allah honor all of us by serving the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in, in a manner pleasing to Allah Rabbul Izzati wal Jalal. For the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala it's one of the ultimate objectives that a believer can have. May Allah be pleased with us, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant us the Jannah of Allah. Amin ya Rabbil Alameen. Uh, Mufti Sahib "Allah wa Ra'ah is asked to speak about um, uh, Cape Town, Alhamdulillah. Allah Rabbul Izzati wal Jalal is granted many people, many unique qualities, Alhamdulillah. And the deen of Allah subhanahu wa ta'ala is the best that we can aspire to. Uh, in Katyn, alhamdulillah, we know we have uh, many Muslims in, in, huge numbers. And Allah subhanahu wa ta'ala has put out many circumstances and conditions amongst people. In Katyn, alhamdulillah, many times we have uh, difficulties with broken families. We have difficulties with disadvantaged uh, families. And uh, the deen of Allah subhanahu wa ta'ala has been kept alive for over three centuries, alhamdulillah. With the qudra of Allah subhanahu wa ta'ala, the sacrifices of the mashaykh, our deen has been kept alive through dhikrullah and the remembrance of Allah Rabbul Izzati wal Jalal and the sunnah of Nabi Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. And many of the, of the mothers of Cape Town and the sisters have played a huge role in the establishment of masajid and in establishing madaris on a very informal basis where ta'aleem would take place in homes and in masajid. May Allah subhanahu wa ta'ala reward him greatly. Ameen ya Rabbil Alameen. Uh, we have also gone through a, a, a, transition in the, in the leadership of the ulama uh, in Qatar. alhamdulillah. Sheikh Irfan Abrams is now the president of the Muslim Judicial Council, one of the Khalik Ibrahim Ali uh, and others, alhamdulillah. And just over the weekend, they had a, a program in Port Elizabeth, meeting amongst the ulama and giving Jumu'ah in different masajid in, in, in Port Elizabeth, alhamdulillah. And uh, Shaykh Irfan Hafidahullah wa Ra'ah, Allah grants me long life in the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala, comes with a, a, a, an extreme love for the disadvantaged people of Cape Town, alhamdulillah. He I just started a program uh, two weeks ago in the different, different masajid, uh, the recitation and the explanation of the Arba'in Nawawiyyah, uh, which he does in, in, in, many of the different masajid over the last Ramadan. As our leader, he has spent uh, 15 nights in the month of Ramadan each night in a different masjid, speaking in a different masjid, uh, trying to get uh, people connected to the house of Allah subhanahu wa ta'ala and connected to the deen of Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Uh, one of the, the many ways of, of bringing deen alive in the lives of, of children and a generation, in the life of parents, is most definitely uh, the lap of the mother and the madrasa which our children attend, alhamdulillah. This is where lots of effort uh, takes place, alhamdulillah, and much more effort also is required, alhamdulillah. We find it in uh, many households where there are deen and children are married and now they, they themselves are parents. We would find in, invariably that in the history that child uh, attended a good maktab, a good madrasa, and had a good Islamic tarbiyah. And this is something that uh, the more we strengthen, alhamdulillah, as time goes on, after a decade, that generation that comes from a good madrasa, we find alhamdulillah, deen is alive and uh, lives are led with the consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. And they are, they have an attachment to the house of Allah subhanahu wa ta'ala, and they have an attachment to the deen of Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Uh, in Qatar, alhamdulillah, the love for the Quran is something which is amazing to behold, and it is something that we want to want to increase upon. Alhamdulillah, the love for Allah Subhanahu wa Taala. And nowadays, what many of the of the ulama of of of hifd uh, and qira'ah, what they try to do is, as the children are doing the hifz and they come towards the completion of hifz, they try to take the children to Makkah al-Mukarrama or Madinah al-Munawwara to have memorization of the Quran take place to a certain degree there, or to expose them to mashayikh with regards to the qira'ah of the Holy Quran, alhamdulillah. And we have seen that young children, the age of 15, 16, after they have been exposed to uh, qira'ah and, and uh, on an international level, that their love for the Quran grows. They love and, and they, they want to recite, to recite the Holy Quran to, to such a degree that everything else is left, left and they, they concentrate on the Quran, alhamdulillah. Um, we make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that Allah subhanahu wa ta'ala improve the conditions of Muslims all over the world, that Allah subhanahu wa ta'ala grant us to, to serve the deen of Allah subhanahu wa ta'ala in a manner pleasing to Allah Rabbul Izzati wal Jalal, that Allah subhanahu wa ta'ala grant us the suhbah of our mashayikh and our sajida and the awliyaullah, and may Allah subhanahu wa ta'ala forgive all our shortcomings.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 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں انہوں نے جو حقیقت تھی اس کو بیان فرمایا اور جو لوگوں کے غلط خیالات تھے ان غلط خیالات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رد فرمایا ختم کر دیا جس وقت سورج گرہن ہوا اور سورج کی روشنی زمین والوں تک نہیں پہنچتی اس وقت لوگوں کا خیال تھا جاہلیت کے زمانے میں اسلام سے پہلے کہ یہ کسی عظیم الشان اور بڑے آدمی کی پیدائش کی وجہ سے یا کسی عظیم اور بڑے آدمی کی وفات کی وجہ سے اس طرح ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورج کسوف ہوا اور سورج گرہن ہوا تو صحابہ کرام کو بلایا اور سلاتی کسوف پڑھائی وہ سلاد اور نماز جو بہت لمبی تھی یہاں تک کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہ جو حضرت عائشہ کی بہن ہے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی ماں اور والدہ ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس آئی تھی اور بہت لمبے قیام اور کافی دیر کھڑے ہونے کی وجہ سے ان پر بے ہوشی سی آ گئی اور اپنے سر پر پانی ڈالنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کسوف والی نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جنت دکھائی مسجد کی دیوار میں اللہ تعالی نے مجھے جہنم دکھائی مسجد کی دیوار میں پہلے زمانے میں یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ مسجد کی دیوار میں جہنم کیسے نظر آئی مسجد کی دیوار میں جنت نظر کیسے آئی وہ لوگ جو عقل کی پیچھے چلنے والے تھے معتدل قسم کے لوگ ان احادیث کا انکار کرتے تھے اب ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ دیوار میں کسی چیز کی تصویر آ جاتی ہے اچھی چیز کی تصویر تصویر بھی آتی ہے خطرناک چیز کی تصویر بھی اس میں چھپتی ہے سائنس کی ترقی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے شریعت کے ان احکام اور ان احادیث کو آسان فرمایا جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اعمال کو لوگوں کے عمل کو کیسے وزن کیا جائے گا جبکہ قرآن کریم نے اور حدیث میں بار بار عمل کو وزن کرنے کا ذکر ہے سائنس کی ترقی کی وجہ سے وہ دنیا کی ترقی کی وجہ سے اب ہم دن رات دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو پہلے وزن نہیں کی جا سکتی تھیں اب وزن ہو جاتی ہیں بخار وزن ہو جاتا ہے بخار کتنا ہے بلڈ پریشر پریشر وزن کیا جاتا ہے کتنا ہے شوگر وزن کیا جاتا ہے کتنی ہے شوگر ہوا وزن کی جاتی ہے ہوا کی رفتار کتنی ہے پلین اور جہاز اڑتا ہے اس کی رفتار وزن کی جاتی ہے پلین کی رفتار کتنی ہے بس کی رفتار کتنی ہے کار کی رفتار کتنی ہے زلزلہ وزن کیا جاتا ہے زلزلہ کتنا ہے آج کل غبار وزن کیا جاتا ہے کہ فضا میں غبار کتنا ہے آلودگی کتنی ہے یہ سب چیزیں وزن کی جاتی ہیں اس آنکھوں کی روشنی وزن کی جاتی ہے کہ نظر کتنی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو چیزیں جو کلمات نکلے ہیں ان کی سچائی اور ان کی صداقت کے لیے مختلف قسم کے آلات کو ایجاد فرمایا ان لوگوں کے ہاتھ جو لوگ ان چیزوں کو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو نہیں مانتے انہی کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو ایجاد کرایا اور ہمیں سمجھایا کہ یہ سب چیزیں ہونے والی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار میں جنت کو بھی دیکھا جہنم کو بھی دیکھا اور فرمایا کہ جنت کی نعمتوں کو اور پھلوں کو دیکھ کر میں آگے بڑھ گیا کہ تاکہ آپ لوگوں کے لیے اور اپنے لیے جنت کے پھلوں میں سے پھل توڑ کر لاؤں لیکن ایسا نہیں کیا دنیا دنیا میں وہ نعمت ہی نہیں ملتی اور آخرت کی چیزیں دنیا میں ہر ایک کو نظر بھی نہیں آتی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میرے بیٹے کا جو انتقال ہوا اگر وہ میں دیکھ لوں کہ کہاں ہے جنت میں کس حالت میں ہے مجھے تسلی ہو جائے گی پھر خود کہنے لگی یا رسول اللہ چھوڑ دیجئے جنت کی نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے تاکہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں غیب غیب ہی رہے ہمارے سامنے نہ آئے تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو سفر کا مہینہ ہے اس سفر کے مہینے کے متعلق بھی بعض لوگوں کا خیال تھا اس کے اندر بدقسمتی ہے اس کے اندر نحوست ہے اس کے اندر خرابی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما طائرکم عند عند اللہ آپ کی بدقسمتی کا جو حصہ ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے اور آپ کی اپنی طرف سے ہے بدقسمتی تو ان کی یہ تھی کہ سفر کے مہینے میں محرم ختم ہونے کے بعد گھروں سے نکلتے تھے قتال اور لڑائیاں کرتے تھے ان لڑائیوں میں مرتے تھے دوسروں کو قتل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ سفر کی وجہ سے سفر کی وجہ سے نہیں یہ تو اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے سے حقیقتوں کو سمجھایا کہ دنیا میں حقیقت کیا ہے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا ولا ولا حام لا عدو ولا تیرت ولا سفر مرض ایک سے دوسری کی طرف ہر ایک مرض متعدی نہیں ہوتا ہر ایک مرض دوسرے کو نہیں لگتا یہ مت سوچو کہ ہر ایک بیماری لگتی ہے اور یہ بھی مت سوچو کہ جو بیماری ایک سے دوسری کو لگتی ہے تو بیماری کے اندر اثر ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں اثر رکھا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بیماری پہنچ جائے گی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو بیماری نہیں لگتی تو اس حقیقت کو واضح کیا کہ ہر بیماری دوسرے کو نہیں لگتی جو بیماری لگتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے لگتی ہے لیکن تم بیماریوں کو متعدی مت کرو بیماریوں کو ایک دوسرے کو مت لگاؤ اور ولا ادوا ولا اور فرمائے بدفالی بھی نہیں عرب کا یہ طریقہ تھا کہ پرندہ دائیں طرف اڑتا تھا تو اس کو اپنے لیے فالی سمجھتے تھے پرندہ بائیں طرف اڑتا تھا تو اس کو اپنے لیے بدقسمتی سمجھتے تھے اس کی اصلاح فرمائی کی بدقسمتی ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا اگر بدقسمتی ہوتی تو عورت میں ہوتی اگر بدقسمتی ہوتی تو کھوڑے میں ہوتی لیکن بدقسمتی نہیں یہ لوگ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں دلہن آئی بیوی آئی اس کی وجہ سے جب کبھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بدقسمتی اس کی وجہ سے آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہاں اگر لڑائی جھگڑا ہو تو یہ خود اس عورت کی اخلاقی ہوگی ورنہ حقیقت میں یہ نہیں ہے کہ بیوی آئی تو بیوی کی وجہ سے بدقسمتی آئی اسی طرح بعض لوگ مکان میں بدقسمتی سمجھتے تھے مکان میں منتقل ہو گئے کوئی حادثہ یا واقعہ ہو گیا تو کہتے تھے کہ مکان میں بدقسمتی ہے فرمایا مکان میں بھی بدقسمتی نہیں اگر مکان میں چور آتے ہیں ڈاکو آتے ہیں تو یہ مکان کے محل وقوع کی وجہ سے ہے کہ وہ ایسی جگہ پر ہے جہاں حفاظت نہیں یا اور کوئی وجہ ہوگی مت کہو کہ مکان میں بدقسمتی ہے اسی طرح سواری میں لوگوں کا عقیدت ہے کہ سواری میں بدقسمتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ سواری کے اندر بھی بدقسمتی نہیں ہے اگر بدقسمتی ہے تو وہ اس طرح کہ کوئی گھوڑا تم نے خریدا یا کار تم نے خریدی وہ کار خراب ہے سیکنڈ ہینڈ کار خریدی ہے اور اس میں پہلے سے خرابی ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بدقسمتی اڑ کر آ گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائی ہے اسی طرح ہمارے عقیدے کی اصلاح بھی فرمائی ہے ہماری یقین کی اصلاح بھی فرمائی ہے یقین رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو کچھ ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے جو مصیبت آتی ہے تکلیف آتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے جو اچھائی اور بھلائی اور خیر آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے یہ بدقسمتی وغیرہ کا تصور ختم کرو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرض بیماری خود بخود ایک سی دوسری کی طرف نہیں جاتی اگر جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد فالی بد قسمتی مت کرو ہاں نیک فالی اچھی چیز ہے نیک فالی اس کی مثال ایسی جیسے کوئی بیمار ہے اور صبح سویرے کوئی آیا کون آیا کہا میں سالم ہوں سالم بس اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے سلامتی اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دیں گے یہ اچھی چیز ہے کہتے ہیں کہ نیکفالی لینا اللہ تبارک و تعالیٰ پر اچھا گمان ہے اور بدفالی لینا اللہ تبارک و تعالیٰ پر برا گمان ہے اللہ تعالیٰ پر بدگمانی نہیں اللہ تبارک پر اچھا گمان اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سے نیک فالی لینا یہ اچھی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نیک فالی لی ہے اور ہمیں بھی حکم ہے کہ ہم لے لیں صلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چودہ سو صحابہ کرام کے ساتھ عمری کے لیے تشریف لے گئے حدیبیہ کے موقع پر جگہ پر جب پہنچ گئے تو وہاں مشرقین اور کافی نے روکا آپ نہیں آ سکتے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت سمجھایا کہ ہم صرف عمری کے لیے آئے ہیں لیکن انہوں نے نہیں مانا ایک وفد آیا بات چیت کے لیے دوسرا وفد بات چیت کرنے کے لیے آیا مختلف وفود آئے پھر آخر میں ایک صاحب آئے سہیل ابن عمر رضی اللہ عنہ اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون آئے سہیل آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقت سہیل المرو یا سہل المرو سہول المرو اللہ تعالیٰ نے کام کو آسان کر دیا ابھی آسانی ہو جائے گی سلح ہو جائے گی اطمینان ہو جائے گا انہوں نے بات چیت شروع کی صلح جب لکھا صلح کا کاغذ جب لکھا جا رہا تھا تو انہوں نے شرط لگائی کہ جو ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا مسلمان ہو کر اس کو آپ واپس کریں گے آپ کا آدمی مرتد ہو کر ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے صحابہ کرام نے کہا یہ تو بہت عجیب شرط ہے ہم قبول نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا فرمائے جو آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا مسلمان ہو کر ہم اس کو واپس کریں گے اچھی بات ہے اور آئندہ سال اس سال آپ عمری کے لیے نہیں آ سکتے آئندہ سال آپ عمری کے لیے آئیں گے صرف تین دن اسلحہ اور تلواروں کو میان کے اردم اندر رکھیں گے باہر نہیں نکالیں گے یہ سب شرائط لکھی گئیں دستخط سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا کہ یہ مصالحت اور صلح محمد الرسول اللہ اور سہیل ابن عمر مشرقین کے درمیان ہو رہی ہے انہوں نے کہا ہم تو محمد الرسول اللہ نہیں مانتے جھگڑا سب اس کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلیے میں اللہ کا رسول ہوں یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے اس کی جگہ پر محمد ابن عبداللہ لکھیں حضرت رضی اللہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو نہیں میں تو نہیں مٹاؤں گا اپنے ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ کو محبت اور عشق کی وجہ سے فرمایا اس لفظ کو میں نہیں مٹاؤں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ جگہ دکھا دو میں خود مٹا دوں گا اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر کام میں برکت رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز حضور کو پسند تھی اس میں بھی برکت جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس میں بھی برکت چنانچہ کتابوں میں اور حادیث میں آتا ہے تو اس کے بعد جو لوگ مسلمان ہو گئے اور وہ مدینہ منور پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کرنا شروع کیا ان میں ایک شخص تھا بہت سخت مصیبتوں کے بعد مدینہ منورہ پہنچا ان کو ابو جندل کو واپس کر دیا ابو بشیر ان کو واپس کر دیا واپس کرنے کے بعد جب ایک جگہ پہنچ گئے تو دو آدمی اس کے لینے کے لیے آئے تھے ایک آدمی سے کہا یہ آپ کی تلوار تو بہت اچھی لگتی ہے بہت خوبصورت ہے اس نے کہا جی میں نے فلان جگہ یہ بنوائی ہے تو صحابی نے کہا یہ ذرا مجھے دے دو اس سے تلوار لی اور اس کے سر کو کاٹ دیا ختم دوسرا بھاگ گیا اور بھاگ کر آیا یا رسول اللہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا ساتھی تو قتل کیا گیا حضور نے فرمایا میں کیا کروں آپ نے کہا تھا میرے ساتھ واپس کرو میں نے واپس کر دیا اتنے میں وہ خود پہنچی وہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نے تو واپس کر دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دی پھر اس خطرے کی وجہ سے کہ کہیں دوبارہ مجھے واپس نہ کریں وہ چلے گئے اور مکہ مدینہ کے درمیان ایک جگہ ڈھیرہ ڈالا اور قریش مشرقین کا جو قافلہ گزرتا تھا اس قافلے پر حملہ کرتے تھے ان کے سامان کو لیتے تھے اور اگر وہ ایمان نہ لاتے تو ان کو قتل کر دیتے یہاں تک کہ بڑی جماعت وہاں ٹہر گئی مسلمانوں کی اور مکہ مکرمہ سے جو آدمی سنتا تھا ان کے پاس پہنچتا تھا اور وہاں ان کی ایک چھوٹی سی بستی بن گئی کچھ مدت کے بعد مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کے پاس آدمی بھیجا کہ جو شرط ہم نے رکھی تھی کہ مشرق جب مسلمان بن جائے تو اس کو آپ واپس کریں گے ہماری درخواست ہے کہ اس شرط کو ختم کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کی برکت دے کی خود درخواست کی اس شرط کو ہم ختم کرتے ہیں اس کو ختم کیا اور یہ بھی درخواست کی کہ جو راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے مصیبت بنے ہوئے ہیں ان کو آپ مدینہ منورہ بلائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بلایا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نیک فالی اچھی فال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی ہے اور جب ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکرمہ سے مدینہ منورہ جا رہے تھے مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے سو اونٹ کا انعام رکھا تھا کوئی ان کو قتل کرے یا کوئی زندہ پکڑ لے تو ان کو سو اونٹ ملیں گے تو بعد لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے گئے لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو ان کی ان کا جو گھوڑا تھا وہ دھنس گیا زمین میں دھنس گیا ابن جوشم ابن مالک ابن جوشم ان کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا تین مرتبہ دھنس گیا اور پھر معافی مانگی کہ آپ میرے لیے خط لکھیں جب بھی آپ غالب آ جائیں تو مجھے امان ملے گا اور آپ مجھ سے کچھ نہ کہیں اور آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے کھانے پینے کے مجھ سے لے لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چیز کی ضرورت ہمیں نہیں یہ ہے کہ جو پیچھے سے لوگ آتے ہیں ان کو واپس کر دیں کہنے لگے آپ کوئی فکر نہ کریں جو بھی پیچھے سے آئے گا میں اس کو واپس کروں گا جو پیچھے سے آتا تھا اور کہتا تھا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں تو یہ کہتے تھے اس راستے کو میں نے دیکھا آپ کی جانے کی ضرورت نہیں یہ صاف ہے یہ صورتحال چلتی رہی چلتی رہی یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ آ رہے تھے ان کو دیکھا حضرت بریدہ شام کی طرف سے آ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا کیا نام انہوں نے کہا بریدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برادل امرو ان کا کام ٹھنڈا ہو گیا ان کی تلاش جو ہم کو تلاش کر رہے تھے وہ ٹھنڈی ہو گئی پھر فرمایا کون سی قبیلے سے ہے اس نے کہا من اسلم اسلم قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس ہمیں انشاءاللہ سلامتی مل گئی اسلم کے اندر سلامتی ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور آگے اس نے کہا بنی سہم قبیلے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ خارجہ خارجہ کا کا آپ کی خوش قسمتی کا حصہ ظاہر ہوا آپ کی خوش قسمتی ظاہر ہوئی اس کو کہتے ہیں نیک فالی شریعت میں نیک فالی ہے شریعت کے اندر بد فالی نہیں اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدو ولا ولا بد فالی نہیں تویر پرندے کو کہتے ہیں اور پرندے کے ذریعے سے وہ بد فالی پکڑتے تھے اور آگے فرمایا ولا ماں اور الو نہیں جب الو بولتا تھا اور الو آواز لگاتا تھا تو الو کی آواز کو وہ منحوس اور بدقسمتی کی علامت سمجھتے تھے اردو والے بھی کہتے ہیں کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو گالیوں میں سے ایک گالی الو کے پٹے یعنی الو تو ہے ہی بدقسمت تم اس کے بچے ہو پٹا بچے کو کہتے ہیں یہ وہی جاہلیت کے زمانے کا جو عقیدہ تھا کلو جو رات کو ظاہر ہوتا ہے دن کو ظاہر نہیں ہوتا اس کو وہ منحوس اور بدقسمت سمجھتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر فرمایا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے الو وغیرہ پرندوں کے اندر بدقسمتی نہیں ہے جانوروں میں بدقسمتی نہیں ہے عورتوں کے اندر بدقسمتی نہیں ہے اس کو بدقسمتی کی علامت مت سمجھو ہاں خوش قسمتی اور اچھی قسمت یہ شریعت کے اندر ہے اور آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر اور سفر بھی نہیں سفر کے مہینے میں جو لوگ نحوست اور بدقسمتی سمجھتے تھے فرمایا یہ نہیں یا جیسے محرم کے مہینے میں لوگ بعض علاقوں میں محرم کے پہلے دس دن میں شادی بیاہ منگنی یا کوئی اچھا کام اور اچھے کام کا افتتاح نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ محرم کے دس دنوں کے اندر یہ ہم کریں گے تو اس چیز میں بدقسمتی آئے گی اور اس کو غم کی کا مہینہ اور غم کے دن سمجھتے تھے شریعت میں یہ بھی کوئی چیز نہیں ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت محرم میں ہوئی لیکن کون سا مہینہ ہے جس مہینے میں بڑوں کی شہادت نہیں ہوئی یا بڑوں کا انتقال نہیں ہر مہینے میں ہوا پھر تو کسی مہینے میں کوئی اچھا کام مت کرو اس لیے اس کی کوئی حقیقت نہیں شریعت کی نظر میں حضرت عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ شوال کی مہینے میں لوگ شادی کو اچھا نہیں سمجھتے تھے دیکھیے میری شادی شوال کی مہینے میں ہوئی ہے میرا نکاح شوال کی مہینے میں ہوا ہے میں کتنی خوش قسمت ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیاری اور سب سے زیادہ محبوب بیوی حضرت عائشہ تھی رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کے ٹکڑے میں ان کی تصویر بتائی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے لحاف میں ان کے بستر میں وحی آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسی سریت کی فضیلت کھانے پر دوسرے کھانے پر سرید اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں شوربہ میں روٹی توڑ توڑ کر کے کھائے وہ بہت لذیذ بھی ہے پیٹ کے نظام کے لیے بھی بہت بہت بہتر ہے آسانی سے ہضم ہونے والی بھی ہے اچھی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فضل علی علی النساء فضل السرید سائر الطعام فرماتی ہیں کہ میں کتنی خوش قسمت ہوں اتنی خوش قسمت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو بہت زیادہ پھیلایا دیکھو وہ صحابہ کرام جن سے ایک ہزار سے زیادہ احادیث روایت کی گئی ہوں ان صحابہ کرام کو کہتے ہیں مبسری حدیث یعنی بہت زیادہ احادیث نقل کرنے والے ان میں حضرت رضی اللہ عنہ شامل ہے اگر ان کی بچے نہیں تھے لیکن ان کے طالب علم اور ان سے سیکھنے والے بچے ان کے بچوں کی طرح بے شمار ہیں جن سے ان انہوں نے دین کو سیکھا جن سے انہوں نے علم کو سیکھا اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث مروی ہے فائیو تھری سیون فور اور دوسرے نمبر پر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ہیں جن سے دو ہزار چھ سو تیس احادیث مروی ہے ٹو سکس تھری زیرو تیسرے نمبر پر حضرت انس رضی اللہ عنہ ہیں جن سے دو ہزار دو سو چھیاسی احادیث مروی ہے ٹو ٹو ایٹ سکس چوتھے نمبر پر حضرت عائش رضی اللہ عنہ ہے جن سے دو ہزار دو سو دس احادیث مروی ہے ٹو ٹو ون زیرو اور پانچویں نمبر پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ہے جن سے ایک ہزار چھ سو ساٹھ احادیث مروی ہے ون سکس سکس زیرو اور اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے جن سے ایک ہزار پانچ سو چالیس احادیث اور ان کے بعد حضرت ابو سعید خدری کا نمبر ہے جن سے ایک ہزار ایک سو ستر احادیث مرمی ہے ون ون سیون زیرو تو حضرت عائش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں کتنی خوش قسمت ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پوچھتے تھے کہ آج کس کی باری ہے آج کس کی باری ہے مقصد یہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی باری کب آئے گی ازواج متحرات سمجھ گئیں اور سب نے اجازت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اجازت لی اور حضرت عائشہ رضی اللہ کے گھر میں تشریف لائے حضرت عائش رضی اللہ عنہ کے گھر ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اور وصال ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن بھی ان کے گھر میں ہوئے ابو بکر صدیق ان کے ساتھ دفن ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نمبر جب آیا اور وہ زخمی کیے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی کو بھیجا کہ حضرت عائشہ سے اجازت لے کہ اگر مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ جگہ مل جائے تو مجھے خوشی ہوگی حضرت عائشہ نے اجازت دے دی حضرت عمر نے فرمایا کہ جب میں وفات پا جاؤں تو میری وفات کے بعد پھر حضرت عائشہ سے اجازت لو ممکن ہے ممکن ہے کہ انہوں نے زندگی میں اجازت شرم کی وجہ سے دی ہو تو وفات کے بعد تو وہ شرم والی بات نہیں رہے گی وفات کے بعد پھر ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بالکل میری طرف سے اجازت ہے حضرت عمر بھی وہاں دفن کیے گئے اور بعض ضعیف روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے جائیں گے انتقال کے بعد اور ان کی تدفین ہوگی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے اور ضعیف روایات میں ہے کہ وہیں پر دفن ہوں گے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ہر مہینہ خوش قسمتی کا مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ جو آنے والا ہے وہ بھی مسلمانوں کے لیے خوش قسمتی کا مہینہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اس میں ہوئی تھی اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا جلوس نکالا جائے اور یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منائیں پیدائش کے دن کو منانا وفات کے دن کو منانا یہ مسلمانوں کا کام نہیں یہ غیر مسلموں کا کام ہے غیر مسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن کو مناتے ہیں دسمبر پچیس دسمبر کو پچیس دسمبر کو واللہ علم ان کی پیدائش کا دن ہے یا نہیں بظاہر تو نہیں ہے اس لیے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اس وقت لوگ اور لوگوں کے چوپائے اور مویشیاں باہر کھڑی تھیں اور دسمبر کے مہینے میں برف پڑتی ہے تو لوگ کہاں باہر ہوتے ہیں اور مویشیاں کہاں باہر ہوتی ہیں لیکن بہرحال انہوں نے مقرر کیا اور وہ ہر سال مناتے ہیں لیکن مسلمانوں کی یہ شان نہیں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمل کے لیے پیدا کیا یقین اور عقیدہ اور عمل اور علم مسلمان کی شان یہ ہے علم عمل اور عقیدہ مسلمان کا عقیدہ اور یقین پکا ہونا چاہیے اللہ سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین یہ پکا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز مسلمانوں کے لیے عمل ہے چشن منانا نہیں ہے اور اسی طرح پھریرے اڑانا نہیں ہے اور خوشی منانا نہیں ہے کسی کی وفات یا کسی کی پیدائش پر بلکہ جو عمل اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے ان الصالحات جنت الفردوس نزلا جو ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت الفردوس کو مہمانی کی جگہ بنایا اور ٹھکانہ بنایا اچھے اعمال اور جو اچھا عمل نہیں کرے گا اس کے اس کی جگہ پر خراب عمل کرے گا تو آخرت میں اس کے لیے مصیبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتی تھی اور مسلیوں اور صحابہ کرام کی طرف اپنا منہ مبارک موڑتے تھے ان کی طرف متوجہ ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تم میں سے کسی نے خواب دیکھا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر میں نے دیکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب وحی ہے بلکہ ہر نبی کا خواب وحی ہے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ذبق کرنے کی تیاری کی تھی خواب کی وجہ سے لیکن انبیاء علیہ السلام کا خواب سچا ہے انبیاء علیہ السلام کا بولنا سچا ہے خواب سچا ہے اس میں کوئی اور بات نہیں ہوگی پکی بات ہوتی ہے ہمارا خواب تو تعبیر پوچھنی پڑتی ہے کہ کیا تعبیر ہے تعبیر والے کی سمجھ میں کبھی تعبیر آتی ہے کبھی نہیں آتی بات کبھی کہتے ہیں خواب کے میں نے خواب میں سانپ کو دیکھا سام کے ساتھ میں کھیل رہا تھا علماء کہتے اس کا مطلب ہے اس کو مال مل جائے گا اور یہ مال سانپ پہ اگر اس کی زکات نہ دے اگر اس کی زکات دے دے تو سانپ نہیں حدیث میں آتا ہے کہ جس نے مال کی زکات نہیں دی یہ مال اس کے لیے اجدہا بہت بڑا سانپ بن جائے گا اور اس کے گلے کو لپٹ جائے گا اور اس کو کاٹتا رہے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب دیکھا اور میں نے ایک شخص کو دیکھا یا ایک جماعت کو دیکھا کہ جن کے منہ کو پھاڑا جا رہا تھا ایک جانب ایک کنارے سے اس کی منہ کو کینچی سے چھری سے کاٹتے تھے پھر جب فارغ ہوتے تھے تو وہ جڑ جاتا تھا اور دوسری طرف کاٹتے تھے پھر پہلی طرف پھر دوسری طرف یہ سلسلہ چلتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا تو آخر میں مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کو پھیلاتے ہیں جھوٹ جھوٹ مشرقین اور کافر بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو حرقل نے سوالات کیے ان کا نصب کیسا ہے ان کی حالت کیسی ہے وہ کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں مالدار لوگ ان کی تابداری کرتے ہیں غریب آغری یا غریب لوگ کرتے ہیں ان کا دین پھیلتا ہے یا ان کا دین سمٹتا ہے ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ تو نہیں گزراتا ان کے باپ دادا میں سے کسی نے یہ دعوت نہیں کیا تھا یہ اور وہ کیا چیزیں بتاتے ہیں یہ سب سوالات مجھ سے ہوئے میرے خیال میں آیا کہ میں جھوٹ بولوں لیکن پھر میرا خیال آیا کہ جو میرے ساتھی ہیں جب مکہ مکرم پہنچیں گے تو یہ مجھ کو جھوٹا مشہور کریں گے یہ کہیں گے یہ تو جھوٹا ہے اور ہم جھوٹ بولتے ہیں پھر بعد میں سوچتے ہیں کہ ہم نے جھوٹ بولا سوچتے بعد میں ہے جھوٹ پہلے بولتے ہیں جھوٹ جب بولا جاتا ہے تو ایک میل تک فرشتے اس کی بدبو محسوس کرتے ہیں سچ بولنے کی برکت سے اللہ تعالی رحمت نازل فرماتے ہیں کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے سچ سچ بات کہی کہ یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا میں تبوک میں شامل نہیں ہوا کوئی عذر نہیں تھا سستی وجہ سے نہیں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ پچاس دن تک ہمارے ساتھ بات چیت بند رہی مکمل اس کے بعد جو ہماری توبہ نازل ہوئی تو ہمارے لیے ایسی خوشی تھی جیسے عید کی خوشی ہو اور جس آدمی نے مجھے خبر دی کہ آپ کی توبہ قبول ہوئی آپ کی توبہ قبول کر لی گئی تو میرے پاس جو کپڑے تھے وہ کپڑے میں نے ان کو دے دیے میں نے اظہار وغیرہ پہن لیا چادر اور کپڑے ان کو دے دیے خوشی میں اور سچ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں آیت نازل فانی ضاقت بما رحبت بما رحبت اور لوگ ان کو مبارکباد دینے لگے کہتے ہیں میں حضرت طلحہ کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں کہ جب میری توبہ قبول ہوئے تو وہ اٹھے اور میرے ساتھ مسافہ کیا اور مجھے مبارکباد دی یہ سچ کی برکت سے ان الصدق البر سچائی آدمی کو تقوی کا راستہ دکھاتی ہے الْبِرَّ نل إِلَى الْجَنَّةِ اور تقوی اور نیکی آدمی کو جنت پہنچاتی ہے اور جھوٹ کا راستہ فسق و فجور کا راستہ ہے اور فسق و فجور آدمی کو جہنم تک پہنچاتا ہے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ ان کے سر کو پیٹا جا رہا ہے کچلا جا رہا ہے اور ان کے سر کو ٹکڑی ٹکڑی کیا جاتا ہے پھر ان کا سر جڑ جاتا ہے پھر یہی کام کیا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے سوال کیا یہ کون لوگ ہیں بعد میں مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کا حفظ قرآن کریم کا علم کچھ تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے نہ رات کو اس پر عمل کرتے تھے نہ دن کو اس پر عمل کرتے تھے بغیر عمل کے ہوتے تھے قرآن کریم میں جو احکام ہے ان احکام پر عمل نہیں کرتے تھے مثلاً قرآن کریم میں یہ ہے سچ بولو جھوٹ مت بولو یہ جھوٹ بولتے تھے نماز کی پابندی کرو نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے روزہ رکھو اس کی پابندی نہیں کرتے تھے بے عشرہ میں سود مت کھاؤ وہ سود کھاتے تھے جھوٹ مت بولو خرید اور فروخت میں یہ کام کرتے تھے خرید و فروخت میں کسی کو دھوکہ مت دو یہ دھوکہ دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزرے ایک آدمی نے کوئی گندم یا چیز کوئی چیز رکھی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ڈالا نیچے گیلا تھا اوپر سوکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے غشف علیہ سمنا جو ملاوٹ کرے جو سوکھی کو اوپر کرے کیلے کو نیچے کر دے فلے سمنا یہ ہم میں سے نہیں وہ ہماری طریقے پر ہمارے ساتھ مشابہ نہیں ہے اس لیے جو چیز ہو وہ کل کل دیا کرو صاف ستھرا اور صاف معاملات رکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس قرآن کریم کا علم یا قرآن کریم کا حفظ تھا لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے قرآن کریم میں ہے بیٹے کا یہ حصہ ہے بیٹی کا یہ حصہ ہے ہم اس پر عمل نہ کریں ہم کہتے بیٹیوں کو کیا ضرورت ہے بہنوں کو کیا ضرورت ہے حالانکہ ان کا حصہ ہے اگر وہ اپنا حصہ اپنے اختیار سے نہیں لیتی ہیں تو ان کی مرضی ہے لیکن ان کا حصہ ہے قرآن کریم میں ہے سود مت کھاؤ اور لوگ سود کھاتے رہیں گے تو قرآن کریم پر عمل نہیں کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا سر کچلا جاتا تھا اور قرآن کریم کی آیت ہے ثم اورثنا الكتاب الذي نستحينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فرماتے ہیں کہ تین قسم کے لوگ ہیں ہم نے قرآن کریم کا وارث جن کو بنایا وہ تین قسم کے لوگ ہیں ایک وہ ہے امین ہم ظالم النفسی جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں جس کے جن کے بھلائیاں کم ہیں برائیاں زیادہ ہیں عمل قرآن ان کے پاس ہے قرآن پر عمل نہیں حدیث ہے حدیث پر عمل نہیں امین ہم مختصر اور بعض ان میں سے بیچ کے راستے پر درمیانی راستے پر چلتے ہیں اچھے کام بھی برے کام بھی کرتے ہیں برے کام سے توبہ کرتے ہیں اچھائیاں بھی کرتے ہیں برائیاں بھی کرتے ہیں ان کے پاس علم ہے اس علم پر عمل بھی کرتے ہیں اگر بدعملی ہو جائے تو توبہ کرتے ہیں امین ہم سابق ان بالخیرات اور بعض لوگ اچھائی اور بھلائی میں بہت آگے ہیں وہ کون وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم بھی ہے عمل عمل بھی ہے اور علم کے ساتھ خدمت بھی ہے خدمت کرتے ہیں دین کو پھیلاتے ہیں دین کے اپنے آپ کو وقف کیا ہے ان کی بھلائیاں زیادہ ہے ان کی نیکیاں زیادہ ہے اس قسم کے لوگ ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو میں نے دیکھا اس لیے حدیث ایک روایت میں آتا ہے جو علم پر عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مزید علم دے دے گا اس کے علم کو اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ ننگے ہیں اور تنور میں آگ تنور میں آگ میں ڈالے جاتے ہیں پوچھا کون ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے وہ یہ بتایا گیا کہ وہ حلال بیوی کو چھوڑ کر اور وہ حلال جگہ کو چھوڑ کر کے حرام میں مبتلا ہے زنا اور کیا کیا چیزوں میں مبتلا ہے یہ وہ لوگ ہیں آخرت میں ان کا یہ حال ہوگا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ایک پانی اور سمندر کے اندر تھے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں نکل سکتے اور کچھ فرشتے ہیں فرشتے یا مرد پتھر اٹھا کر ان کی منہ پر مارتے ہیں پھر وہ پیچھے دھکے دے دے کر کے ان کو پیچھے کر دیا جاتا ہے اور پھر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں بڑے بڑے پتھر ان کی منہ پر مارے جاتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بعد میں مجھے بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں ربا اور سود کھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یم اللہ ربا ویرب الصدقات اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اس کی برکت مٹ جاتی ہے اور سود کی وجہ سے آدمی پر تباہی بربادی آ جاتی ہے مسلمانوں پر ویرب الصدقات اور اللہ تبارک و تعالی صدقات کو بڑھاتے ہیں صدقے کو اللہ تعالی بڑھاتے ہیں صدقے کی وجہ سے آدمی کی حفاظت ہوتی ہے صدقے کی وجہ سے آدمی کی مال میں برکت آ جاتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ صدقے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی کی گھوڑی کا بچہ پیدا ہو جائے بچہ ایک سال کے بعد بڑا بن جاتا ہے دو سال کے بعد گھوڑا بن جاتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہاری صدقات کو بڑھاتے رہتے ہیں بڑھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ پہاڑ کی طرح صدقہ ہو جاتا ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری شریعت میں یقین علم اور علم کے ساتھ عمل یہ یہ چیزیں ہیں عمل کرتے رہو اچھے اچھے عمل کی برکت سے دنیا میں بھی برکت ہوگی آخرت میں بھی برکت ہوگی تو حدیث جو سب کو معلوم ہے کہ جو غار میں پھنس گئے تھے اور ایک نے کہا میرا عمل یہ ہے وہ میرا عمل یہ ہے میرا عمل یہ ہے تین آدمی تھی تینوں نے اپنا اپنا عمل وسیلہ بنایا اور عمل کی وسیلے سے ان کی نجات ہو گئی تو ایک نے کہا کہ میرے چچا کی بیٹی تھی مجھے بہت پیاری تھی میں نے بالکل زنا کی تیاری کر لی اس لیے کہ اس کو سخت ضرورت تھی تو ایک سو بیس دینار میں نے اس کو دے دیے لیکن جب اس نے کہا اللہ سے ڈرو میں پیچھے ہٹ گیا ایک سو بیس دن دینار بھی چھوڑ دیے یا اللہ اگر میں نے یہ عمل آپ کے لیے کیا ہے تو ہمیں نجات دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غار کے دروازے کو کھولا کچھ حصہ اس اس کا کا کچھ حصہ کھل گیا اور ایک نے نے کہا میں والدین کی خدمت کی اتنی خدمت کی کہ ایک رات میں دیر سے آیا وہ سو گئے تھے میں صبح تک کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ اٹھ گئے تو میں نے ان کو دودھ پلایا والدین کی خدمت کی برکت سے در جو ہے غار کا منہ کھل گیا لیکن تھوڑا سا کھل گیا تیسری نے کہا میرا مزدور تھا اس مزدور نے میرے ساتھ مزدوری کی ملازم تھا اس نے مزدوری چھوڑ دی اور چلا گیا میں نے اس کی مزدوریوں کو بڑھاتے بڑھاتے ریوڑ بنا لیا پھیڑ بکریوں کا اور گایوں کا ریوڑ اور جب وہ کچھ مدت کے بعد آیا دو تین سال کے بعد تو میں نے اس کے حوالے کر دیا اس نے کہا میرے ساتھ مذاق کرتے ہو میں نے کہا نہیں آپ کا ہے یہ خدمت خلق تو علم یہ عمل ہے معلوم ہوا کہ عمل صرف یہ نہیں ہے کہ آدمی نمازیں پڑھے یہ صرف عمل نہیں ہے کہ آدمی روزے رکھے یہ بھی عمل ہے تو الحمد یہاں عمل کے لیے اور ذکر کے سلسلے میں ہمارے ساتھی جمع ہو جاتے ہیں اور میں یہ حدیثی سناتا رہتا ہوں رو ہر مجلس میں تقریباً جس میں ذکر کی اہمیت اور ذکر کی باتیں ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسی ہی فی نفسی جو مجھے اکیلا یاد کرتا ہے میں اس کو اکیلا یاد کرتا ہوں وہ منظک جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے میں اس کو فرشتوں کی مجلس میں یاد کرتا ہوں اور ہمیشہ آدمی مجھ کو قریب ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مجھے میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک گز بڑھتا ہوں میری رحمت اس کی طرف بڑھ جاتی ہے اور جو مجھے میری طرف ایک گز آگے بڑھتا ہے میں اس کی طرف دو ہاتھ پھیلا کر اتنی مقدار میں میری رحمت اس کی طرف بڑھ جاتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک آدمی نفل عبادت کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے وہ میرے کانوں سے سنتا ہے یعنی میری آنکھوں سے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہوں میں اس کی کانوں کی حفاظت کرتا ہوں میں اس کی زبان اور میں اس کی منہ کی حفاظت کرتا ہوں یہ ذکر کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیں اسلام کے احکام بہت زیادہ ہو گئے کوئی ایسی چیز بتا دے جس کو میں مضبوطی سے پکڑ لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی ذکر اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو مضبوطی سے پکڑ لو إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأنبئني بشيء بشيء فأخبرني أتشبث به قال عليك بذكر الله اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو لم مضبوطی سے پکڑ لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں انسان کے ساتھ ہوتا ہوں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب تک مجھے یاد کرتا ہے وہ تحر بھی شفتا ہو اور میرے ذکر سے اس کے ہوٹ ہلتے رہتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا ذکر دل کی صفائی ہے ثقالت القلوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کا ذکر نور ہے اور دلوں کی صفائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے دل پر شیطان بیٹھا رہتا ہے شیطان اپنے جاسم علی قلب ہی اپنے گھٹنوں کو لگا کر بیٹا رہتا ہے فرماتے ہیں جب انسان میرا ذکر کرتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اگر وہ غافل ہو جاتا ہے شیطان واپس آ کر اس کے دل کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا رہتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین فرشتے آتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر آسمان تک کی جگہ کو گھیر لیتے ہیں اور ذکر کی مجلس کو تلاش کرتے ہیں جہاں ذکر کی مجلس مل گئی وہاں آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر والوں کے ساتھ ہوتے ہیں پھر ذکر ختم ہونے کے بعد فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں لوگ کیا کر رہے تھے فرماتے ہیں ذکر کر رہے تھے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر پڑھتے تھے استفار پڑھتے تھے سوالات کرتے تھے سوال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو سوال کیا ہم نے ان کو دے دیا اور جو راستے سے گزرنے والا ان کے ساتھ بیٹھ گیا ہم نے اس کی بھی مغفرت کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ذکر فکر کے لیے قبول فرما دے یہ جو کتاب سامنے ہے اس میں سے دو تین سطرے پڑھتا ہوں اگر کسی شخص کو اپنے مرشد کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو جائے اور وہ بدگمانی بلا ثبوت شرعی ہو تو اس بدگمانی کو دفع کرنا چاہیے اگر ثبوت شرعی بھی ہو اور بدگمانی کو دفع کر سکتا ہو تو دفع کر دے اگر عقیدت ختم ہو چکی ہے تو بیعت بیعت بھی ختم ہو گئی دوسرا مرشد تلاش کر لے اگر وہ بھی اس قسم کی صورت پیش آئی تو پھر کیا کرے گا اس طرح تلاش کرتا رہے گا عمر ختم ہو جائے گی تو مقصد یہ ہے کہ مرشد پر یہ گمان کرنا کہ وہ بالکل فرشتہ ہوگا یہ نہیں تھوڑی بہت غلطیاں ہوتی ہیں بڑی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 اللهم إنا نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما أحيتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم انصر المستضعفين والمظلومين في كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم أيدهم بتأييدك اللهم أيدهم وانصرهم اللهم احفظهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك من كل خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم